بم برس رہے تھے ہمارے صحافی اخباروں میں لکھ رہے تھے اب افغانستان کا کچھ نہیں بچے گا اب طالبان کا کچھ نہیں بچے گا مر مر مر گئے گئے گئے تمہیں امریکہ کی طاقت پہ بھروسہ تھا ہم گلی گلی کوچے کوچے ہمارا طالبان سے رابطہ ختم تھا ہمارا وہاں آنا جانا ختم تھا مگر جیسے تمہیں امریکہ کی طاقت پہ ناز ہے ہمیں بھی تو اپنے رب کی طاقت پہ بھروسہ ہے ہم کراچی میں ہوں گے میں نے درب مومن میں مار لکھا تھا یاد ہوگا حیدرآباد والوں میں نے کہا طالبان ختم نہیں ہوں گے آج دو سال ہو چکے